ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف اے نبی روشن دلیلیں اتاری ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں تو کفر نہ کر پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے مرد و عورت میں جدائی ڈال دیں اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے اور وہ بال یقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں کاش کہ یہ جانتے ہوتے اور اگر یہ لوگ ایماندار متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے سامعین اب ان آیات کی تفصیل سماعت کیجیے یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسی نشانیاں جو آپ کی نبوت کی سریح دلیل بن سکے نازل فرما دی ہیں یہودیوں کی مخصوص معلومات کا ذخیرہ ان کی کتاب کی پوشیدہ باتیں ان کی تحریف و تبدیل احکام وغیرہ سب ہم نے اپنی معجز نما کتاب قرآن کریم میں بیان فرما دیے ہیں جنہیں سن کر ہر زندہ ضمیر آپ کی نبوت کی تصدیق کی طرف مجبور ہو جاتا ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ یہودیوں کو ان کا حسد و بغض روک دے ورنہ ہر شخص جان سکتا ہے کہ ایک امی شخص سے ایسا پاکیزہ خوبیوں والا اور حکمتوں والا کلام بن نہیں سکتا ابن عباس صدی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ابن سور یا قطوینی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کوئی ایسی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچان لیں نہ آپ کے پاس کوئی روشن دلائل ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی کیونکہ یہودیوں نے اس بات سے انکار کر دیا تھا کہ ہم سے پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کوئی عہد لیا گیا ہو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کی عادت ہی ہے کہ عہد کیا اور توڑا بلکہ ان کی اکثریت تو ایمان سے بالکل خالی ہے نبزا کے معنی پھینک دینا ہے چونکہ ان یہودیوں نے کتاب اللہ کو عہد باری تعالیٰ کو اس طرح چھوڑ رکھا تھا گویا پھینک دیا تھا اس لیے ان کی مذمت میں یہی لفظ لایا گیا دوسری جگہ صاف بیان ہے کہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا فرمایا یجیدون مکتوباً عندہم فی التورات والانجیل یعنی یہ لوگ تورات انجیل میں رسول اللہ کا ذکر موجود پاتے ہیں یہاں بھی فرمایا ہے کہ جب ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہمارا پیغمبر ان کے پاس آیا تو ان کے ایک فریق نے اللہ کی کتاب سے بے پرواہی کر کے اس طرح اسے چھوڑ دیا گویا کوئی علم ہی نہیں بلکہ جادو کے پیچھے پڑ گئے اور خود رسول اللہ پر جادو کیا جس کی اطلاع رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے دی اور اس کا اثر زائل ہوا اور رسول اللہ کو شفا ملی تورات سے تو رسول اللہ کا مقابلہ کر نہیں سکتے تھے اس لیے کہ وہ تو اس کی تصدیق کرنے والی تھی تو اسے چھوڑ کر دوسری کتابیں لے لیں ان کے پیچھے لگ گئے اور اللہ کی کتاب کو اس طرح چھوڑ دیا کہ گویا کبھی جانتے ہی نہ تھے نفسانی خواہشات تو سامنے رکھ لیں اور کتاب اللہ کو پیٹ پیچھے ڈال دیا یہ بھی کہا گیا ہے کہ راگ باجے کھیل تماشے اور اللہ کے ذکر سے روکنے والی ہر چیز تتل الشیاطین میں داخل ہے یہود کا سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہنا جھوٹ ہے ابن عباس صدی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جب آپ آخرنے کے لیے جاتے تو اپنی بیوی جرادہ کو وہ دے جاتے جب سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا وقت آیا تو اس وقت ایک شیطان جن آپ کی صورت میں آپ کی بیوی کے پاس آیا اور انگوٹھی طلب کی جو انہوں نے دے دی اس نے پہن لی اور تخت سلیمانی پر بیٹھ گیا تمام جنات وغیرہ حاضر خدمت ہو گئے وہ حکومت کرنے لگا ادھر جب سلیمان علیہ السلام واپس آئے اور انگوٹھی طلب کی تو جواب ملا تو جھوٹا ہے انگوٹھی تو سلیمان علیہ السلام لے گئے آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے ان دنوں شیاطین نے جادو نجوم کہانت شعر و اشعار اور غیب کی جھوٹی سچی خبروں کی کتابیں لکھ لکھ کر سلیمان علیہ السلام کی کرسی تلے دفن کرنی شروع کر دیں آپ کی آزمائش کا یہ زمانہ ختم ہو گیا آپ پھر سے تخت و تاج کے مالک ہوئے عمر طبعی کو پہنچ کر جب رحلت فرمائی تو شیاطین نے انسانوں سے کہنا شروع کیا کہ سلیمان علیہ السلام کا خزانہ اور وہ کتابیں جن کے ذریعے سے وہ ہواؤں اور جنات پر حکمرانی کرتے تھے ان کی کرسی تلے دفن ہیں چونکہ جنات اس کرسی کے پاس نہیں جا سکتے تھے اس لیے انسانوں نے اسے کھودا تو وہ کتابیں برآمد ہوئیں بس ان کا چرچا ہو گیا اور ہر شخص کی زبان پر چڑھ گیا کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا راز یہی تھا بلکہ لوگ سلیمان علیہ السلام کی نبوت سے انکاری ہو گئے اور آپ کو معاذ اللہ جادوگر کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی عقدہ کشائی کی اور فرمان باری نازل ہوا کہ جادوگری کا یہ کفر تو شیاطین کا پھیلایا ہوا ہے سلیمان علیہ السلام اس سے بریو ذمہ ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص آیا آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو اس نے کہا عراق سے فرمایا عراق کے کس شہر سے اس نے کہا کوفے سے پوچھا وہاں کیا خبریں ہیں اس نے کہا وہاں باتیں ہو رہی ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ انتقال نہیں کر گئے بلکہ زندہ روپوش ہیں اور عنقریب آئیں گے آپ کانپ اٹھے اور فرمانے لگے اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کی میراث تقسیم نہ کرتے اور ان کی عورتیں اپنی عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح نہ کرتیں سنو شیاطین آسمانی باتیں چرا لیا کرتے تھے اور ان میں اپنی باتیں ملا کر لوگوں میں پھیلا دیا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام نے یہ تمام کتابیں جمع کر کے اپنی کرسی تلے دفن کر دیں آپ کے انتقال کے بعد جنات نے وہ پھر نکال لیں وہی کتابیں عراقیوں میں پھیلی ہوئی ہیں اور انہی کتابوں کی باتیں وہ بیان کرتے اور پھیلاتے رہتے ہیں اسی کا ذکر اس آیت و تب او میں الشیاطین الشیقین علی ملک سلیمان میں ہے یہ روایت مصدرک حاکم کی ہے اور اس کی سند حسن ہے اس زمانے میں یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ شیاطین علم غیب جانتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو صندوق میں بھر کر دفن کر دینے کے بعد یہ حکم جاری کر دیا کہ جو یہ کہے گا اس کی گردن ماری جائے گی بعض روایات میں ہے کہ جنات نے ان کتابوں کو سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ کی کرسی تلے دفن کر دیا تھا اور ان کے شروع صفحے پر لکھ دیا تھا کہ یہ علمی خزانہ آصف ابنی برخیہ کا جمع کیا ہوا ہے جو سلیمان علیہ السلام کے وزیر اعظم مشیر خاص اور دلی دوست تھے یہودیوں میں مشہور تھا کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہ تھے بلکہ جادوگر تھے اس بنا پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے سچے نبی نے ایک سچے نبی کی برات کا اعلان کیا اور یہودیوں کے اس عقیدے کو باطل قرار دیا سلیمان علیہ السلام کا نام انبیاء کے زمرے میں سن کر بہت بدکتے تھے اس لیے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کا بیان کر دیا ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام نے تمام موزی جانوروں سے عہد لیا تھا جب انہیں وہ عہد یاد کرایا جاتا تھا تو وہ ستاتے نہ تھے پھر لوگوں نے اپنی طرف سے عبارتیں بنا کر جادو کی قسم کے منتر وغیرہ بنا کر ان سب کو آپ کی طرف منسوب کر دیا یہ یاد رہے کہ اعلیٰ یہاں پر فی کے معنی میں ہے یا تتلو متدمن ہے تکذیب کا اور یہی اولا اور احسن اللہ عالم حسن بصیر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جادو سلیمان علیہ السلام سے پہلے بھی تھا اور یہ بالکل سچ ہے سلیمان علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں اور موسا علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا ہونا قرآن سے ثابت ہے اور سلیمان علیہ السلام کا موسا علیہ السلام کے بعد ہونا بھی قرآن سے ظاہر ہے داود اور جالود کے قصے میں ہے ممبا دی موسا بلکہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے صالح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا انما انت من المسحرین یعنی اے صالح تم جادو کیے گئے لوگوں میں سے ہو پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وما ان بعض تو کہتے ہیں یہاں پر ما نافیہ ہے یعنی انکار کے معنی میں ہے اور اس کا عطف ما کفر سلیمان پر ہے یہودیوں کا دوسرا اعتقاد کے جادو فرشتوں پر نازل ہوا ہے اس آیت میں اس کی تردید ہے ہاروت ماروت لفظ شیاطین کا بدل ہے تثنیہ پر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے جیسے ف ان کا نہ لہو اخوا میں یا اس لیے جمع کیا گیا کہ ان کے ماننے والوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے اور ان کا نام ان کی زیادہ سرکشی کی وجہ سے واضح کر دیا گیا ہے قرطبی تو کہتے ہیں کہ اس آیت کا یہی ٹھیک مطلب ہے اس کے سوا کسی اور مفتی کی طرف التفات بھی نہ کرنا چاہیے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جادو اللہ کا نازل کیا ہوا نہیں ربی ابن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان پر کوئی جادو نہیں اترا اس بنا پر آیت کا ترجمہ اس طرح پر ہوگا کہ ان یہودیوں نے اس چیز کی تابے داری کی جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطان پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا نہ اللہ تعالیٰ نے جادو کو ان دو فرشتوں پر اتارا ہے جیسے اے یہودیوں تمہارا خیال جبریل و میکائل علیہ السلام کی طرف ہے بلکہ یہ کفر شیطانوں کا ہے جو بابل میں لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور ان کے سردار دو آدمی تھے جن کا نام ہارو ماروت تھا عبد الرحمن ابن افزا رحمہ اللہ اسے اس طرح پڑھتے تھے وما انزل على الملكين داود و سلیمان یعنی داود و سلیمان دونوں بادشاہوں پر بھی جادو نہیں اتارا گیا یا یہ کہ وہ اس سے روکتے تھے کیونکہ یہ کفر ہے امام ابن جری رحمہ اللہ نے اس کا زبردست رد کیا ہے وہ فرماتے ہیں ما معنی میں الدی کے ہے اور ہارو تو مارو دو فرشتے ہیں جنہیں اللہ نے زمین کی طرف اتارا ہے اور اپنے بندوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے انہیں جادو کی تعلیم کی اجازت دی ہے لہٰذا ہاروت و ماروت اس فرمان باری کو پورا کر رہے ہیں ایک غریب قول یہ بھی ہے کہ یہ جنوں کے دو قبیلے ہیں ملکین یعنی بادشاہوں کی قراءت پر انزال خلق کے معنی میں ہوگا جیسے فرمایا وہ العنعام ثمانیت ازواج اور فرمایا وہ انضل الحدید اور کہا یونزل السماء رزقا یعنی ہم نے تمہارے لیے آٹھ قسم کے چوپائے پیدا کیے لوہا بنایا آسمان سے روزیاں اتاری حدیث میں ما انزل اللہ دا ان یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں ان سب کے علاج بھی پیدا کیے ہیں جیسا کہ حدیث بخاری برماچا وغیرہ میں ہے مثل مشہور ہے کہ بھلائی برائی کا نازل کرنے والے دونوں کے اللہ ہیں یہاں سب جگہ انزال خلق یعنی پیدائش کے معنی میں ہے ایجا یعنی لانے اور اتارنے کے معنی میں نہیں اسی طرح اس آیت میں بھی اکثر سلف کا مذہب یہ ہے کہ یہ دونوں فرشتے تھے ایک مرفو حدیث میں بھی یہ مضمون تفصیل کے ساتھ ہے جو ابھی بیان ہوگی انشاءاللہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ فرشتے تو معصوم ہیں وہ گناہ کرتے ہی نہیں چاہے جائے کہ لوگوں کو جادو سکھائیں جو کفر ہے اس لیے کہ یہ دونوں بھی عام فرشتوں میں سے خاص ہو جائیں گے جیسے کہ ابلیس کی بابت آپ وہ عیدقل للملائکہ کی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں علی ابن مسعود ابن عباس ابن عمر رضی اللہ عنہما نیز کعب الاحبار اور سدی اور کلبی رحمۃ اللہ علیہم یہی فرماتے ہیں اب اس حدیث کو سنیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا اور ان کی اولاد پھیلی اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونے لگی تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھو یہ کس قدر بد لوگ ہیں کیسے نافرمان سرکش ہیں ہم اگر ان کی جگہ ہوتے تو ہرگز اللہ کی نافرمانی نہ کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم اپنے میں سے دو فرشتوں کو پسند کر لو میں ان میں انسانی خواہشات کو پیدا کرتا ہوں اور انہیں میں بھیجتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے ہاروت و ماروت کو پیش کیا اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی طبیعت پیدا کی اور ان سے کہہ دیا کہ دیکھو بنی آدم کو تو میں اپنے انبیاء کی معرفت اپنے حکم احکام پہنچاتا ہوں لیکن تم سے بلا واسطہ خود کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا زنا نہ کرنا شراب نہ پینا اب یہ دونوں زمین پر اترے اور زہرہ کو ان کی آزمائش کے لیے حسین و جمیل عورت کی صورت میں ان کے پاس بھیجا جسے دیکھ کر یہ دیوانے ہو گئے اور اس سے زنا کرنا چاہا اس نے کہا اگر تم شرک کرو تو میں منظور کرتی ہوں انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو ہم سے نہ ہو سکے گا وہ چلی گئی پھر آئی اور کہنے لگی اچھا اس بچے کو قتل کر ڈالو تو میں تمہاری خواہش پوری کر دیتی ہوں انہوں نے اسے بھی نہ مانا اور پھر آئی اور کہا کہ اچھا یہ شراب پی لو انہوں نے اسے ہلکا گناہ سمجھ کر اسے منظور کر لیا اب نشے میں مست ہو کر زنا کاری بھی کی اور اس بچے کو بھی قتل کر ڈالا جب ہوش و حواس درست ہوئے تو اس عورت نے کہا جن جن کاموں کا تم پہلے انکار کرتے تھے وہ تمام کام تم نے کر ڈالے یہ نادم ہوئے پھر انہیں اختیار دیا گیا کہ یا تو عذاب دنیا کو اختیار کرو یا عذاب اخروی کو انہوں نے دنیا کے عذاب پسند کیے صحیح ابن حبان مستد احمد ابن مردوے ابن جریر عبد الرزاق میں یہ حدیث مختلف الفاظ سے مروی ہے مستد احمد کی یہ روایت غریب ہے اور اس میں ایک راوی موسا بن جبیر انصاری سلمہ حدا کو ابن حاتم نے مستور الحال لکھا ہے ابن مردویہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک رات کو دوران سفر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے غلام نافع رحمہ اللہ سے پوچھا کہ کیا زہرہ ستارہ نکلا انہوں نے کہا نہیں دو تین مرتبہ کے سوال کے بعد کہا اب زہرہ طلوع ہوا تو فرمانے لگے اسے نہ خوشی ہو نہ بھلائی ملے نافع رحمہ اللہ نے کہا ایک ستارہ جو حکم اللہ سے طلوع و غروب ہوتا ہے آپ اسے برا کہتے ہیں فرمایا سن میں وہی کہتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے پھر اس کے بعد مندرجہ بالا حدیث میں اختلاف الفاظ سنائی لیکن یہ بھی غریب ہے قابل احبار رحمہ اللہ والی روایت مرفو سے زیادہ صحیح موقوف ہے اور ممکن ہے کہ وہ اسرائیلی روایت ہو اللہ عالم صحابہ اور تابعین سے بھی اس قسم کی روایات بہت کچھ منقول ہے بعض میں ہے کہ زہرہ ایک عورت تھی اس نے ان فرشتوں سے یہ شرط کی تھی کہ تم مجھے وہ دعا سکھا دو جسے پڑھ کر تم آسمان پر چڑھ جاتے ہو انہوں نے سکھا دی یہ پڑھ کر چڑھ گئی اور وہاں تارے کی شکل میں بنا دی گئی بعض مرفو روایات میں بھی یہی ہے لیکن وہ منکر اور غیر صحیح ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ اس واقعے سے پہلے تو فرشتے صرف ایمان والوں کو بخشش کی دعا مانگتے تھے لیکن اس کے بعد تمام اہل زمین کے لیے دعا شروع کر دی بعض روایات میں ہے کہ جب ان دونوں فرشتوں سے یہ نافرمانیاں سرزد ہوئیں تب اور فرشتوں نے اقرار کر لیا کہ بنی آدم جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں اور بن دیکھے ایمان لاتے ہیں ان سے خطاؤں کا سرزد ہو جانا کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں ان دونوں فرشتوں سے کہا گیا کہ اب یا تو دنیا کا عذاب پسند کر لو یا آخرت کے عذابوں کے لیے تیار ہو جاؤ دونوں نے آپس میں مشورہ کر کے دنیا کے عذاب کو اختیار کیا کیونکہ یہ فنا ہو جانے والا ہے اور آخرت کے عذاب دائمی ہیں چنانچہ انہیں بابل میں عذاب ہو رہا ہے ایک روایت میں ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے تھے ان میں قتل اور مال حرام سے ممانعت بھی تھی اور یہ حکم بھی تھا کہ فیصلہ انصاف کے ساتھ کریں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ یہ تین فرشتے تھے لیکن ایک نے آزمائش سے انکار کر دیا اور واپس چلا گیا پھر دو کی آزمائش ہوئی ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ واقعہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ہے یہاں بابل سے مراد بابل دنیا ہے اس عورت کا نام عربی میں زہرہ تھا اور نبقی زبان میں اس کا نام بیدخت تھا اور فارسی میں ناہید تھا یہ عورت اپنے خاوند کے خلاف ایک مقدمہ لائی تھی جب انہوں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو اس نے کہا پہلے مجھے میرے خاوند کے خلاف فیصلہ کر دو تو پھر میں تیار ہوں انہوں نے ایسا ہی کیا پھر اس نے کہا مجھے یہ بھی بتا دو کہ تم کیا پڑھ کر آسمان پر چڑھ جاتے ہو اور کیا پڑھ کر اترتے ہو انہوں نے یہ بھی بتا دیا چنانچہ وہ اسے پڑھ کر آسمان پر چڑھ گئی لیکن اترنے کا وظیفہ بھول گئی اور وہیں ستارے کی صورت میں مسخ کر دی گئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب کبھی ستارے کو دیکھتے تو لانت بھیجا کرتے تھے اب ان فرشتوں نے جب چڑھنا چاہا تو نہ پڑھ سکے سمجھ گئے کہ اب ہم ہلاک ہوئے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے پہل چند دنوں تک تو یہ فرشتے ثابت قدم رہے صبح سے شام تک عدل کے ساتھ فیصلے کرتے رہتے شام کو آسمان پر چڑھ جاتے پھر زہرہ کو دیکھ کر اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے زہرہ ستارے کو ایک خوبصورت عورت کی شکل میں بھیجا گیا تھا الغرض ہاروت و معروت کا یہ قصہ تابعین میں سے بھی اکثر لوگوں نے بیان کیا ہے جیسے مجاہد سدی حسن بصری قطادہ ابو العالیہ زہری ربی ابن انس مقاتل ابن حیان وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم اور متقدمین اور متأثرین مفسرین نے بھی اپنی اپنی تفاسیر میں اسے نقل کیا ہے لیکن اس کا زیادہ تر دار و مدار بنی اسرائیل کی کتابوں پر ہے کوئی صحیح مرفو متصل حدیث اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور نہ قرآن کریم میں اس قدر بست اور تفصیل سے ہے بس ہمارا ایمان ہے کہ جس قدر قرآن میں ہے صحیح اور درست ہے اور حقیقت حال کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے قرآن کریم کے ظاہری الفاظ مسند احمد ابن حبان بحقی وغیرہ کی مرفو حدیث علی ابن عباس ابن مسعود وغیرہ کی موقوف روایات تابعین وغیرہ کی تفاصیر وغیرہ مل ملا کر اس واقعے کی بہت کچھ تقویت ہو جاتی ہے نہ اس میں کوئی محال عقلی ہے نہ اس میں کسی اصول اسلامی کا خلاف ہے پھر ظاہر سے ہٹ کر بے جا تکلفات اٹھانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی واللہ اعلم عالم ابن جریر رحمہ اللہ کی تفسیر میں ایک غریب اثر اور ایک عجیب واقعہ ہے اسے بھی سنیے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ دومت الجندل کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تھوڑے ہی عرصے بعد آپ کی تلاش میں آئی اور رسول اللہ کے انتقال کی خبر پا کر بے چین ہو کر رونے پیٹنے لگی میں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے تو اس نے کہا کہ مجھ میں اور میرے شوہر میں ہمیشہ ناچاقی رہا کرتی تھی ایک مرتبہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں چلا گیا ایک بڑھیا سے میں نے یہ ذکر کیا اس نے کہا جو میں کہوں وہ کر وہ خود بخود تیرے پاس آ جائے گا میں تیار ہو گئی وہ رات کے وقت دو کتے لے کر میرے پاس آئی ایک پر وہ خود سوار ہوئی دوسرے پر میں بیٹھ گئی تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں بابل گئیں میں نے دیکھا کہ دو شخص ادھر لٹکے ہوئے ہیں اور لوہے میں جکڑے ہوئے ہیں اس عورت نے مجھ سے کہا ان کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ میں جادو سیکھنے آئی ہوں میں نے ان سے کہا انہوں نے کہا سن ہم تو آزمائش میں ہیں تو جادو نہ سیکھ اس کا سیکھنا کفر ہے میں نے کہا میں تو سیکھوں گی انہوں نے کہا اچھا پھر جا اور اس تنور میں پیشاب کر کے آ میں گئی ارادہ کیا لیکن کچھ دہشت سی تاری ہوئی میں واپس گئی اور کہا میں فارغ ہو آئی انہوں نے پوچھا کیا دیکھا میں نے کہا کچھ نہیں انہوں نے کہا تو غلط کہتی ہے ابھی تک کچھ نہیں بگڑا تیرا ایمان ثابت ہے اب بھی لوٹ جا اور کفر نہ کر یعنی جادو سیکھ کر میں نے کہا مجھے تو جادو سیکھنا ہے انہوں نے پھر کہا جا اور اس تنور میں پیشاب کر آ میں پھر گئی لیکن اب کی مرتبہ بھی دل نہ چلا واپس آئی پھر اسی طرح سوال و جواب ہوئے میں تیسری مرتبہ پھر تنور کے پاس گئی اور دل کڑا کر کے پیشاب کرنے کو بیٹھ گئی میں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار منہ پر نقاب ڈالے نکلا اور آسمان پر چڑھ گیا میں واپس چلی آئی ان سے ذکر کیا انہوں نے کہا ہاں اب کی مرتبہ تو سچ کہتی ہے وہ تیرا ایمان تھا جو تجھ میں سے نکل گیا اب چلی جا میں آئی اور اس بڑھیا سے کہا کہ انہوں نے تو مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا اس نے کہا بس تجھے سب کچھ آ گیا اب تو جو کہے گی ہو جائے گا میں نے آزمائش کے لیے ایک دانا گیہوں کا لیا اسے زمین پر ڈال کر کہا اگ جا وہ فوراً اگ گیا میں نے کہا تجھ میں بالی پیدا ہو جائے چنانچہ ہو گئی میں نے کہا سوکھ جا وہ بالی سوکھ گئی میں نے کہا الگ الگ دانا ہو جا وہ بھی ہو گیا پھر میں نے کہا سوکھ جا تو سوکھ گیا پھر میں نے کہا آٹا بن جا تو آٹا بن گیا میں نے کہا روٹی پک جا تو روٹی پک گئی یہ دیکھتے ہی میرا دل نادم ہونے لگا اور مجھے اپنے بے ایمان ہو جانے کا صدمہ ہونے لگا اے ام المؤمنین قسم اللہ کی نہ میں نے اس جادو سے کوئی کام لیا نہ کسی پر کیا میں یوں ہی روتی پیٹتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ رسول اللہ سے کہوں لیکن افسوس بدقسمتی سے رسول اللہ کو بھی میں نے نہ پایا اب میں کیا کروں اتنا کہہ کر پھر اس نے بین و بقا شروع کی اور اس قدر روئی کہ ہر ایک کو اس پر ترس آنے لگا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی حیران تھے کہ اسے کیا فتوا دیں آخر بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا اب سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس فعل کو نہ کرو توبہ استغفار کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کرتی رہو اس واقعے کی اسناد بالکل صحیح ہیں یہاں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ فتویٰ دینے میں بہت احتیاط کرتے تھے کہ چھوٹی سی بات بتانے میں بھی تعامل ہوتا تھا آج ہم بڑی سے بڑی بات بھی اٹکل اور رائے و قیاس سے گھڑ گھڑا کر بتا دیتے ہیں بالکل نہیں رکتے بعض لوگ کہتے ہیں کہ عین چیز جادو کے زور سے پلٹ جاتی ہے اور بعض کہتے ہیں نہیں صرف دیکھنے والے کو ایسا خیال پڑتا ہے اصل چیز جیسی ہوتی ہے ویسی ہی رہتی ہے جیسے قرآن میں ہے سحر اعین الناس یعنی انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور فرمایا یو خلو الم ان سے ہری ہم انحاح موسا علیہ السلام کی طرف خیال ڈالا جاتا تھا کہ گویا وہ سانپ وغیرہ ان کے جادو کے زور سے چل پھر رہے ہیں اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں لفظ بابل سے مراد بابل عراق ہے بابل دنیا بند نہیں سمودیوں کی سرزمین کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں کی منزلوں میں نہ جاؤ اگر اتفاقاً جانا پڑے تو خوف ربانی سے روتے ہوئے جاؤ چونکہ ہاروت و ماروت کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کفر و ایمان کا علم دے رکھا ہے اس لیے ہر ایک کفر کی طرف جھکنے والے کو نصیحت کرتے ہیں اور ہر طرح روکتے ہیں جب نہیں مانتا تو وہ کلمات اس سے کہہ دیتے ہیں اس کا نور ایمان جاتا رہتا ہے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور جادو آ جاتا ہے شیطان اس کا رفیق کار بن جاتا ہے ایمان کے نکل جانے کے بعد غضب الہی اس کے رونگٹے میں گھس جاتا ہے ابن جری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سوائے کافر کے اور کوئی جادو سیکھنے کی جرت نہیں کرتا فتنے کے معنی یہاں پر بلا آزمائش اور امتحان کے ہیں موسا علیہ السلام کا قول قرآن حکیم میں مذکور ہے انہی اللہ فتنتک اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جادو سیکھنا کفر ہے جادو کے سیکھنے کے کفر ہونے کے بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث کتب احادیث میں مروی ہے پھر فرمایا کہ لوگ ہارو تو مارو سے جادو سیکھتے ہیں جس کے ذریعے سے برے کام کرتے ہیں عورت مرد کی محبت اور موافقت کو بغض اور مخالفت سے بدل دیتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث رسول اللہ فرماتے ہیں شیطان اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے پھر اپنے لشکروں کو لوگوں کے بہکانے کے لیے بھیج دیتا ہے اور سب سے زیادہ مرتبے والا اس کے نزدیک وہ ہے جو فتنے میں سب سے زیادہ بڑا ہوا ہو یہ جب واپس آتے ہیں تو اپنے بدترین کاموں کا ذکر کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو اس طرح بے راہ کر دیا کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو اس طرح بے راہ کر دیا کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شخص سے یہ گناہ کرایا شیطان ان سے کہتا ہے کچھ نہیں کیا یہ تو معمولی کام ہے یہاں تک کہ ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کے اور اس کی بیوی کے درمیان جھگڑا ڈال دیا یہاں تک کہ جدائی ہو گئی شیطان اسے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے بڑا کام کیا اسے اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے بس جادوگر بھی اپنے جادو سے یہ کام کرتا ہے جس سے میاں بیوی میں جدائی ہو جائے مثلا اس کی شکل و صورت اسے بری معلوم ہونے لگے یا اس کے عادات و اطوار سے جو غیر شرعی نہ ہو یہ نفرت کرنے لگے یا دل میں عداوت آ جائے وغیرہ وغیرہ آہستہ آہستہ یہ باتیں بڑھتی جائیں اور میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جائے مرعون کہتے ہیں آدمی کو اس کا مذکر معنث اور تثنیہ تو ہے جمع نہیں بنتا پھر فرمائے یہ کسی کو بھی بغیر اللہ کی مرضی کے ایزا یعنی تکلیف نہیں پہنچا سکتے یعنی ان کے اپنے بس کی بات نہیں اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر اور اللہ کے ارادے کے ماتحت یہ نقصان بھی پہنچتا ہے اگر اللہ نہ چاہے تو اس کا جادو محض بے اثر و بے فائدہ ہو جاتا ہے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جادو اسی شخص کو نقصان دیتا ہے جو اسے حاصل کرے اور اس میں داخل ہو پھر ارشاد ہوتا ہے وہ ایسا علم سیکھتے ہیں جو ان کے لیے سراسر نقصان دہ ہے جس میں کوئی نفع نہیں اور یہ یہودی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری چھوڑ کر جادو کے پیچھے لگنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں نہ ان کی کوئی قدر و وقعت اللہ کے پاس ہے نہ وہ دیندار سمجھے جاتے ہیں پھر فرمایا اگر یہ اس کام کی برائی محسوس کرتے اور ایمان و تقوی اختیار کرتے تو یقیناً ان کے لیے بہت ہی بہتر تھا مگر یہ بے علم لوگ ہیں اور فرمایا کہ اہل علم نے کہا تم پر افسوس ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ثواب ایمانداروں اور نیک اعمال والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے لیکن اسے صبر کرنے والے ہی پا سکتے ہیں بزرگان دین نے اس آیت سے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جادوگر کافر ہیں کیونکہ آیت میں ہے ولو انہم آمنوا واتقوا فرمایا ہے امام احمد رحمہ اللہ اور سلف کی ایک جماعت بھی جادو سیکھنے والے کو کافر کہتی ہے بعض کافر تو نہیں کہتے لیکن فرماتے ہیں کہ جادوگر کی حد یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے بجالہ بن عبید رحمہ اللہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک فرمان میں لکھا تھا کہ ہر ایک جادوگر مرد عورت کو قتل کر دو صحیح بخاری میں ہے ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہ پر ان کی ایک لونڈی نے جادو کیا جس پر اسے قتل کیا گیا امام احمد ابن حمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تین صحابہ رضی اللہ عنہم سے جادوگر کے قتل کا فتویٰ ثابت ہے ولید بن عقبہ کے پاس ایک جادوگر تھا جو اپنے کرتب دکھایا کرتا تھا بظاہر ایک شخص کا سر کاٹ لیتا پھر آواز دیتا تو سر جڑ جاتا اور وہ موجود ہو جاتا مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ایک بزرگ صحابی نے یہ دیکھا اور دوسرے دن تلوار باندھے ہوئے آئے جب ساحر یعنی جادوگر نے اپنا کھیل شروع کیا آپ نے اپنی تلوار سے خود اس کی گردن اڑا دی اور فرمایا لے اب اگر سچا ہے تو خود زندہ ہو کر دکھا پھر قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھ کر لوگوں کو سنائی و تم تبصرون کیا تم دیکھتے بھالتے جادو کے پاس جاتے ہو چونکہ اس بزرگ صحابی نے ولید کی اجازت اس کے قتل میں نہیں لی تھی اس لیے اس نے ناراض ہو کر انہیں گرفتار کر کے پھر چھوڑ دیا یہ روایت سنت دال قطنی میں ہے اور اس کی سند بالکل صحیح ہے امام شافی رحمہ اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان اور حفصہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے جب جادو شرکیہ الفاظ سے ہو